موجود ہیں وہ ان کے پاس ہیں اور انہوں نے ذکر کیے ہیں اور بات یہ ہے کہ حضرت امام نسائی اس زمانے میں تھے جس زمانے میں مشائق اظام یہاں دنیا میں موجود تھے چنانچہ ابن قطعبہ ابن قطعبہ اور جو ہے قطعبہ ابن سعید قطعبہ ابن سعید یہ بہت بڑے عظیم محدث تھے اور یہ امام بخاری کے بھی استاد ہیں امام مسلم کے بھی استاد ہیں امام ابو داود کے بھی استاد ہیں اور بلکہ وہ ایک طریقے کے استاد کل وہ بھی موجود تھے اور علی ابن حشرم وہ سیاست تک پورے کے پورے سیاستہ کے جو مشرق ہیں ان کے استاذ ہیں اور بھی اساتذہ چونکہ موجود تھے تو جس طریقے سے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اور امام مسلم رحمہ اللہ نے ان سے حدیث حاصل کی ہے اسی طریقے سے حضرت امام نسائی نے بھی ان سے حدیث حاصل کی ہے چنانچہ ایک تو وہ احادیث ہیں جو کہ جو کہ موجود ہیں شیخین میں موجود ہیں اب اس میں بخاری میں موجود ہیں مسلم میں موجود ہیں ان میں تو کوئی کسی قسم کا کوئی کلام نہیں ہے اور ایک وہ روایات ہے جو کہ مسلم میں اور بخاری میں موجود نہیں ہے لیکن شرطی شیخ ہے اور ایک تیسری قسم کی وہ روایات بھی ہیں کہ جن کو امام نسائی نے ذکر فرمایا ہے وہ ان کے اوپر جو ہے وہ صحیح ہونے کا اطلاع امام نسائی نے نہیں کیا لیکن وہ بھی حسن کے درجے پر پہنچتی ہے چنانچہ یہ فرماتے ہیں کہ امام نسائی کی تمام روایت میں کہیں بھی سراہتن غلطی نہیں ہے تصامو اس میں موجود نہیں ہے باقی جہاں تک تعلق ہے علماء ناقدین کا انہوں نے تو کسی کو بھی معاف نہیں کیا آپ کو معلوم ہے ابو حاتم نے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ پر پیری فرمائی ہے ابو حاتم بہت اونچا بزرگ تھا اور حضرت امام ابو حلیفہ کے بارے میں بھی لوگوں نے باتیں کہی ہیں تو کہنے میں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے اور لوگوں نے کہا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ امام نسائی کی احادیث بہت اونچے مقام کی احادیث ہیں اور فرمایا کہ ان کے ہاں جو شرائط تھے حدیث اخذ کرنے کے وہ سنن کی تمام کتابوں سے زیادہ سخت چنانچہ امام نسائی رحم اللہ نے جو ہے ابن لہیا عبداللہ ابن نام کا آپ نے سنا ہوگا عبداللہ ابن لہیا ان سے ایک حدیث بھی نہیں لی حالانکہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس ابن لہیا کی بہت احادیث تھی ایسی ایسی احادیث بھی تھی جن سے ان کی صنعت بہت عالی ہو سکتی تھی لیکن ان کو انہوں نے نہیں لیا ابن لہیا کی اور ابن لہیا جو ہیں وہ صدوق ہیں بات اصل میں یہ ہے کہ آخری عمر میں ان کی کتابیں جل گئی تھی کتابیں سوخت ہو گئی تھیں اور جلد جانے کے بعد اب ان کا جو اصل معاملہ وہ حافظے پر تھا اور ظاہر ہے کہ جب تک حوالہ نہ ہو تو حافظے میں کچھ کمی آ جاتی ہے چنانچہ ان کی پہلے کی روایت جو ہے بہت اونچی ہے اگرچہ بعد کی روایات میں کلام کیا گیا ہے اور مصنف نے استخارہ کیا کہا کہ میں نے اللہ سے استخارہ کیا ہے اور استخارہ کرنے کے بعد جن علماء اور مشائق کے بارے میں مجھے یہ معلوم ہوا کہ ان کی سے روایت لینے کے کی وجہ سے حدیث میں ذوف آ جائے گا میں نے ان سے حدیث نہیں لی حالانکہ عبداللہ ابن لہیہ سے امام مسلم نے مقرون کئی احادیث مقرون یعنی قرین کے طور پر لی ہیں اور ابو داود میں اور ترمزی میں اور دوسری جو سنن کی کتاب ہیں ان سب میں ابن لہیا کی جو ہے وہ روایت کثرت سے موجود ہے لیکن انہوں نے نہیں لی اسی طریقے سے جتنے حضرات ایسے تھے جن میں کچھ بھی تکلم اور کلام تھا امام نسائی نے ان کی حدیث نہیں لی چونکہ یہ جرا اور تعدیل کے بہت بڑے امام تھے چنانچہ جو ہے نا آئم جرا اور تعدیل یہ دو قسم کے ہیں ایک وہ ہیں جن کو متشدد کہتے ہیں اور ایک وہ ہیں جن کو متوسط کہتے ہیں چنانچہ یہ کہتے ہیں کہ شعبہ اور سفیان سوری ان میں شعبہ جو ہیں شعبہ ابن حجاج شعبہ ابن حجاج جو ہیں یہ متشدد ہیں اور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 کا واسطہ ہے کہ اس کے بعد مجھے کسی کی حاجت نہیں ہے اور ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ یہ خود کہتے ہیں کہ ربی نے امام شافی کے بارے میں یہ ذکر کیا کہ امام شافی رحم اللہ رمضان میں ساٹھ ختم کرتے تھے رمضان میں کتنے ختم کرتے تھے ساٹھ یہ وہ ساٹھ تھے جو کہ تراوی کے ختم کے علاوہ تھے اور غیر رمضان میں تیس ختم کرتے تھے کہا کہ بس مجھے بھی جوش اٹھا اور میں رمضان میں تو ساٹھ تک نہیں پہنچ سکا انسٹھ تک میں نے بھی ختم کی فرماتے ہیں کہ میں نے بھی ختم کی ہیں البتہ غیر رمضان میں تیس قرآن مجید ختم کی تھی یہ اتنا بڑا عالم ہے ان کا نام ہے ابو بکر ابن حداد وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے نسائی جیسا شخص مل گیا ہے اس کی موجودگی میں مجھے اور کسی محدث کی کوئی عادت نہیں چنانچہ وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ لگے اور پرہیزگاری اور یہ دیکھیں ساٹھ قرآن مجید ختم کرنا یہ آسان کام ہے کیا یہاں ایک طالب علم تھا ہمارے ہاں وہ اس زمانے میں مشرقی پاکستان کا تھا اب تو اس کو بنگلہ دیش کا کہیں وہ روز دو قرآن مجید ختم کیا کرتا تھا اس کا معمول تھا روز دو قرآن اور دو قرآن مجید اگر روز آدمی ختم کرے تو ساٹھ پہنچ جائے گا نا تیس دن کا ہوگا تو ساٹھ ہو جائے گا ختم اور ہمارے استاد شیخ الحدیث حضرت مولانا صاحبان محمود صاحب رحم اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان کو غری کی رحمت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے وہ رمضان میں ایک قرآن ایک قرآن مجید سناتے تھے اور ایک پارہ روز پڑھتے تھے ایک پارے سے زائد نہیں پڑھتے تھے وہ فرماتے تھے کہ اس پارے کا میں تیس دفعہ دور کرتا ہوں یہ پارا جو ہے جو میں سناتا ہوں تو اس کا میں کتنی دفعہ دور کرتا ہوں تیس دفعہ تیس دفعہ اگر دور کرے پارے کا تو ہو جائے گا نہیں تیس قرآن مجید ہو جائیں گے نہیں تیس قرآن مجید یہ ان کا معمول تو بہت کثرت سے قرآن مجید پڑھتے تھے اور ان کی زبان پر ذکر بہت کثرت سے ہوتا میٹنگ میں بیٹھے ہوتے ہمارے مجلس سے جو اساتذہ ہوتی تھی تو بس ہر وقت جو ہے وہ اس میں ذکر میں رہتے تھے اور ایسا پکا حفظ تھا کہ ان کو بھولنے کا جو ہے وہ نام تک نہیں لیتا تھا تو بہت پکا حفظ تھا ان کا تو انہوں نے بھی جو ہے ایک قرآن مجید روز ختم کیا حضرت مولانا تقریب عثمانی صاحب ایک دفعہ اعتکاب بیٹھے اور اتفاق سے میں بھی وہاں بیٹھا تو مولانا تقی صاحب نے ایک دن میں ایک قرآن مجید ختم کیا وہ ختم کیا تھا اس کے بعد ختم کیا یا نہیں کیا وہ الگ بات اور اگر آدمی جو ہے وہ اس کام کو شروع کر دے اور یہی کام ہو اور کوئی کام نہ ہو تو ایک قرآن مجید کا ختم ہونا یہ کوئی بڑی بات نہیں تو یہ ابو بکر ابن حداد یہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا ربی سے سنا کہ امام شافی رحم وہ ہر رمضان میں ساٹھ قرآن ختم کرتے تھے یہ وہ قرآن تھے جو کہ ان کی تراوی کے قرآن کے علاوہ ہوتے تھے تو مجھے بھی تیش آیا تو میں نے بھی ختم کرنی شروع کی ہے کہا کہ ساٹھ کے اندر کو تو میں نہیں پہنچا ان تک پہنچا تھا لیکن غیر رمضان میں جو تیس ختم کرتے تھے وہ میں نے بھی نصاب پورا سمجھے نا یہ ابن حداد فرماتے ہیں کہ نسائی جیسا انسان جب مجھے مل گیا تو اور کسی انسان کی مجھے کوئی نہیں چنانچہ وہ روایات امام نسائی کے علاوہ اور کسی سے نہیں کرتے تھے ابو بکر ابن حداد اور یہ فرمایا کہ الحافظ الحجہ السمدانی سمد کہتے ہیں بھیا ما وما تاج احد جو کسی کا محتاج نہ ہو اور سب اس کے محتاج سمت اس کو کہتے ہیں جس کے سب محتاج ہوں اور وہ کسی کا محتاج نہ ہو اس کو کہتے ہیں سمد اور اس کا ترجمہ اردو میں کرتے ہیں بے نیاز کی لیکن یہ کہتے ہیں کہ بے نیاز جو ہے ترجمہ اس سمد کے ترجمے سے بے نیاز نہیں کرتا اس کا یہ پورا اس میں یہ نہیں آتا اور اس کا ترجمہ ہندی میں ہے نرادھار چنانچہ حضرت شاہ عبد القادر رحم اللہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اللہ حسمت اللہ نرادھار دھار ہے نرا دھار دھار ہندی میں تو مطلب ہے کہ ایسا ایسی ذات کہ جس کے سب محتاج ہوں اور وہ کسی کا محتاج نہ ہو سمادانی ایسا ہی ہے جیسے ربانی سمجھے نہیں کہ سمادانی کہ اللہ بے نیاز کا بندہ سمادانی فرمایا ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب بن علی بن باہر جن کا نام گرامی جو ہے احمد ہے شعیب کے بیٹے ہیں وہ علی کے بیٹے ہیں وہ باہر کے بیٹے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ یہ خود باہر زخار تھے پر دادا آگے ان کے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 ایک اشکال ہوتا ہے اشکال یہ ہوتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی تو فضائل ہیں اصل میں صحیح حدیث میں تو صرف وہی معاش اللہ وطن وہ بھی حضرت کی جو ہے وہ فضیلت ہے وہ فضیلت اس طریقے سے ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رشاد فرمایا اللہ انی اب دو کا اے اللہ میں آپ کا بندہ ہوں اور میں بھی بھولتا ہوں جیسے دوسرے بھولتے ہیں ایما راجلن اللہ ان تو سبب تو فج الہو دعا و رحمہ جس آدمی کے بارے میں مجھ سے کچھ بد دعا کا کلمہ نکل جائے یا سبب تو ہو نکل جائے تو اے اللہ وہ اس کے حق میں اس کو رحمت بنا دیجیے کیا بنا دیجیے رحمت بنا دیجیے چنانچہ رحمت ہے اور ایک موقع پر حضرت عبداللہ ابن عباس کے سامنے ذکر کیا کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فقی فقیر عما اور مفسر قرآن اور شیخ التفسیر کہ یہ قول امیر معاویہ کا ہے تو فرمایا امیر فرمایا معاویہ فقی ہو معاویہ جو ہیں وہ کیا ہیں ہیں فقی فقی اور ہونا یہ بہت بڑی بات ٹھیک ہے جو انہوں نے بات کہی وہ صحیح کہی ہوگی اس لیے کہ معاویہ فقی ہو معاویہ کیا ہے فقی فقی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جب خسائے سے علی پر حضرت امام نسائی نے کتاب لکھی تھی اس کے فوراً بعد وہ خصائص صحابہ پر فضائل صحابہ پر انہوں نے کتاب لکھی جس میں تمام صحابہ کے فضائل ہیں اور کسی نے حضرت امام نسائی سے پوچھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کا کیا قول ہے تو فرمایا کہ دیکھیے اسلام بمنزل دار کے ہے اور صحابہ بمنزل در کے دروازے کے اسلام بمنزل دار کے ہے اور صحابہ بمنزل دروازے کے کوئی اگر دروازے کو توڑ دے تو اس نے گویا کہ اسلام کو توڑ دیا یہ اس سوال کے جواب میں کہا کہ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے تو فرمایا کہ صحابہ اور یہ فرمایا کہ وہ اسلام بمنزل دار کے ہے اور صحابہ بمنزل در کے ہیں بمنزل دروازے کے ہیں اور من جس شخص نے دروازے کو توڑا اس نے گویا کہ اسلام کو توڑ دیا تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت امام رسائی رحمہ اللہ حضرت ابیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے بھی قائل تھے لیکن اس وقت چونکہ مجمع خاص تھا اور ان کو ایک خاص موضوع پر بتانا تھا تو یہ بات جو فرمائی تو اس بات کی اور وہ بھی بات جو ہے وہ عیب کی بات نہیں تھی بلکہ وہ بھی ایک خصیصہ تھا اور ماشاء اشب اللہ بتر ایک لطیفہ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں چھوٹا سا بچہ تھا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے میں نے دیکھا میں چھپ گیا کیسے بچے چھپ جاتے تو مجھے مجھے پیچھے سے کمر پہ تھپڑ مارا تو مجھ سے یہ فرمایا کہ جاؤ معاویہ کو بلا کے معاویہ کو بلا کے حضرت امیر معاویہ بلا کے تو میں گیا اور وہاں گیا تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ کھانا کھا رہے کھانا کھا رہے پھر میں کھیلنے لگا پھر حضور نے مجھے بلایا کہا کہ معاویہ کو بلا لو کچھ دیر کے بعد میں وہاں گیا تو میں نے دیکھا کہ کھڑا تنا نا فرما رہے میں نے کہا کہ یہ سنا کھانا کھا رہے تو حضور نے فرما ماش باللہ بتنا یہ ایسا ہے نا کہ راغب انفو حضور فرماتے ہیں نا راغب و انفو ابھی ذر اور یہ ابو ذر کا ناک جو ہے وہ خاک آلود ہو جائے اور ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے جب بھی وہ حدیث بیان کرتے تھے تو ساتھ کہتے تھے وہ ذر کا نا خا بھی یہ بات ہے تو یہ در حقیقت حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بد دعا نہیں تھی بلکہ کیا تھی بھیا حضرت ابو حریرا کو دیکھا رضی اللہ تعالیٰ کو بلی بغل میں دبا رکھی ہے تو فرمایا یا ابا تو جب یہ یا ابا حریرا کہا تو اتنا ان کو پسند آیا کہ انہوں نے اپنا نام ہی ابو رکھ لی اب جو ہے ابو حریرا کی تحقیق میں جب پڑے ہیں تو چھتیس کے برابر قول کر دی کہ یہ نام تھا یہ نام تھا وہ جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکل گیا وہ تو گلاب اور مشق سے لکھنے کی چیز ہے تو انہوں نے ایسے کیا کہ نام ہی اپنا ابو حریر نے گم کر دی ان کا نام سخر تھا ان کا نام عبداللہ تھا ان کا نام عبد الرحمان تھا جتنے بھی احتمالات ہوتے ہیں وہ سب تو یہ تھا یہ تھا وہ تھا لیکن کچھ بھی تھا نہیں تھا ابو حریر نام ابو حریر رضی اللہ تو یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بدعا نہیں ہے بلکہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دعا ہے اور پھر یہ بھی بات فرمائی کہ جو ظاہری الفاظ میں بد دعا ہو اس کو اے اللہ آپ دعا کر کے ان کے حق میں قبول کیجیے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وہی تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی لکھنے والے تھے کاتب وہی بھی تھے اور حضور کے صحابی تھے اور اٹھنے بیٹھنے والے اور حضور کے جو ہے وہ اجلا صحابہ میں سے تھے تو صحابی بھی تھے تو اس لیے یہ مقام جو ہوتا ہے یہ بڑا احتیاط کا مقام ہوتا ہے کہ کبھی کسی کی ادنا سی بھی کوئی نقص آدمی کے دل میں نہ آئے ورنہ آدمی کا ایمان جو ہے وہ ڈاواڈول ڈول ہو جاتا کبھی وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ دل میں خفت آنے لگے یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خفت آنے لگے تو ایمان کی کمزوری کی ہے سمجھے نا تو امام نسائی کے اوپر یہ الزام لگانا چنانچہ جب امام نسائی نے یہ بات کہی مارنا شروع کیا تو یہ نعرہ مارنا شروع کیا شی ان شی ان شی ان شی سمجھتے ہو نہیں حضرت امام حالانکہ ایسی کوئی بات امام نسائی رحم اللہ کے بارے میں نہیں ہے انہوں نے جس طریقے سے کہ فضائل حضرت علی کے لکھے ہیں ویسے صدیق اکبر کے بھی لکھے ہیں فاروق اعظم کے بھی لکھے ہیں اور حضرت عثمان کے بھی لکھے ہیں اور حضرت علی کے بھی لکھے ہیں اور سب کے فضائل لکھے ہیں اہل سنت والجماعت ہی نہیں تھے بلکہ اہل سنت والجماعت کے امام تھے اب ان کے بارے میں کہ ان کا مسئلہ کیا تھا تو اس کے بارے میں دو رائے ہیں بلکہ تین رائے ہیں بعض نے کہا کہ یہ شافی تھے اور اس لیے کہ ایک کتاب المناسک لکھی ہے انہوں نے وہ حضرت امام شافی رحمہ اللہ کے مسئلہ کے مطابق کتاب المناسک لکھی ہے اس سے یہ شبہ ہوتا ہے کہ شافی تھے لیکن یہ کہا ہے بعض نظر آتے ہیں کہ نہیں شافی نہیں تھے بلکہ ہم بلی تھے کیسے تھے ہم بلی تھے یہ دوسرا قول ہے اور تیسرا قول یہ ہے کہ خود جو ہے وہ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 تو ہلکی نماز پڑھاؤ تو ہلکی کو وہ ہل کے پڑھنے لگو ہمارے یہاں کے غیر مکند بیچارے اس کے تو وہ اپنے تھے ہاں حضرت نے فرمایا کہ ایک ہفتہ اشرا جو بھی ہو میں